ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کسی کو نہیں پایا کہ وہ اپنی عادات چال چلن اور بات چیت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو حسن بن علی کی روایت میں حدیثوں و کلامن کے لفظ وارد ہیں اسمتا والحدیہ و دلہ کے الفاظ نہیں ہیں جب وہ آپ کے ہاں آتی تو آپ اٹھ کر ان کی طرف بڑھتے ان کا ہاتھ پکڑتے بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھا لیتے اور اسی طرح جب آپ ان کے ہاں جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کی طرف بڑھتی آپ کا ہاتھ پکڑتی بوسا دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتی سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو سترہ